تصویر شدہ شہزادی ایک وقت کی بات ہے ایک سپاہی تھا جس کا نام تھا ایکلیز اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا اور اپنے گھر کے کے کے لیے رخصت ہوا کئی دن سفر کرنے بعد اس پاس پیسے نہیں بچے تھے اپنے لیے کھانا یا اپنے گھوڑے کے لیے کھانا خریدنے کو اور اس کا گھر بھی ابھی بہت دور تھا وہ بہت تھکا ہوا اور بھوکا تھا جب وہ ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت قلعے کے پاس پہنچا وہ قلعے میں داخل ہوا اپنے گھوڑے کو استبل میں رکھا اسے چارہ دیا اور خود محل میں گیا ان میں سے ایک کمرے میں ایک میز پر آلہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو کبھی کسی بھی انسان کو بھرما سکتی تھی اس نے جی بھر کر کھایا پیا تبھی اچانک ایک بھالو داخل ہوا ڈرو مت میں کوئی خوفناک بھالو نہیں ہوں سمجھے خیر جہاں سے میں ہوں وہاں سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ خوفناک ہیں با سکون رہو میں ایک لڑکی ہوں اور اگر تم کہنا چاہو تو میں ایک تشخیر کی شکار ایک شہزادی ہوں اگر تم ایک رات یہاں گزارو گے تو میری یہ تشخیر خارج ہو جائے گی معاف کرنا پر میرے خیال سے میں ایک بھالو کی موجودگی میں ایک رات یہاں نہیں گزارنا چاہوں گا فکر مت کرو میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی بھالو نے اکیلیز کو ایک بہت ہی خوبصورت شہزادی کی تصویر دکھائی خوبصورت لڑکی میں ہوں شہزادی پیرس آپ بہت خوبصورت ہیں شکریہ اگر تم رات رک کر اس تشخیر سے آزاد ہونے میں میری مدد کرو گے تو میں تم سے نکاح کروں گی یہ میرا وعدہ ہے تم سے مجھے آپ کو بیوی قبول کرنا اچھا لگے گا ٹھیک ہے میں رات بھر رکوں گا شکریہ میرا نام ہے اکیلیس شکریہ اکیلیس میں کل تم سے ملوں گی ایکلیز نے سر ہلایا اور بھالو چلا گیا اپنے لمبے سفر سے تھکا ہونے کی وجہ سے وہ سو گیا اگلے دن جب سورج نکلا تو شہزادی اندر داخل ہوئی وہ اپنی تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی تم نے میری تشخیر توڑنے میں میری مدد کی ہے ایکلیز شکریہ اور جیسا میں نے وعدہ کیا تھا میں نکاح کے لیے تیار ہوں نکاح ہوا اور وہ راضی خوشی ایک ساتھ رہنے لگے وقت گزرا اور جلدی ہی ایکلیز کو اپنے پرانے گھر کی یاد آئی اور وہ وہاں جانا چاہتا تھا مہربانی کر کے مت جاؤ کیا تم یہاں خوش نہیں ہو عزیزی میں یقیناً اپنے بزرگ والدین سے ملنا چاہتا ہوں پر فکر مت کرو میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا خیر تو ٹھیک ہے اگر تمہیں جانا ہی ہے تو کرپیا یہ بیجوں کا تھیلا لے جاؤ جہاں کہیں بھی جاؤ سڑک کے دونوں طرف یہ بیج پھینکنا جہاں کہیں بھی وہ گریں گے درخت اگائیں گے اور ان درختوں پر نایاب پھل لگیں گے اور خوبصورت پرندے گائیں گے تمہاری بابت سب کچھ اتنا تلسمی ہے میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہے اور میں بہت احسان مند ہوں کہ تم مجھے ملے ایکلیز نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور وہاں سے چلا گیا اگلے کچھ دنوں تک جہاں کہیں بھی ایکلیز گیا اس نے تلسمی بیج پھینکے اور وہاں درخت اگائے جیسے وہ زمین سے سرک آئے ہو ایک دن ایک کھلے کھیت میں بیچوں بیچ اس نے کچھ آدمیوں کے جھنڈ کو دیکھا گھاس پر بیٹھے تاش کھیلتے ہوئے ان کے کے نزدیک ایک کیتلی لٹک رہی تھی حالانکہ اس نیچے کوئی آگ نہیں جل رہی تھی پر اس کے اندر شور باؤ بل رہا تھا آداب آپ کیسے ہیں حضرات آپ کے پاس تو یہ بہت ہی شاندار چیز ہے ایک کیتلی جو بنا آگ کے بل رہی ہے یہ تو کمال کی شے ہے لیکن میرے پاس ایک اور کمال کی شے ہے اس نے ایک بیج تھیلے سے نکالا اور اسے زمین پر پھینکا اور وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک درخت اگایا جس پر پھل لگے تھے اور پرندے اس کے آس پاس گا رہے تھے اسے یہ یہ تلسمی بیج کہاں سے ملے صرف اس تسخیر شدہ شہزادی ہی ہے جس کے پاس یہ بیج ہے مجھے لگتا ہے اسی آدمی نے ہمارا اس پہ کیا جادو مٹا دیا ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی Ah, چلو اسے آدھے سال تک سلا دیں ایکلیز کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ شاہر ہے جنہوں نے شہزادی پیرس پر تسخیر نازل کی ہے انہوں نے اس پر ایک فلس میں ڈالا اور اکیلیز تھوڑے سے گرا اور گہری نیند میں سو گیا جلدی ہی شہزادی پیرس کو اس کے سپاہیوں نے اطلاع دی کہ سبھی درختوں کے اوپری حصے سوکھ کر مرجھا رہے ہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا میرے شوہر کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہوگا اس نے درخت دیکھا اس کے نیچے شوہر کو اس نے دیکھا جو سویا ہوا تھا اس نے اسے ہلایا اسے پکارا یہاں تک کہ چمٹی بھی کاٹی پر وہ نہیں ہلا شہزادی پیرس بہت خفا ہو گئی اور اپنے غصے میں اس نے اسے دی اے نیند کے دیوانے کاش ایک طوفان تمہیں اٹھا دے اور تمہیں اڑا کر لے جائے دور انجان ملکوں میں اس نے ابھی یہ لفظ بولے ہی تھے تب تیز ہوائیں گھر گھیرائی طوفان بن کے شور مجاتے ہوئی اور اس سپاہی کو اٹھایا اور شہزادی کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھا کر لے گئی فوراً ہی شہزادی کو اپنے لفظوں کے لیے افسوس ہوا پر اب بہت دیر ہو چکی تھی او نہیں یہ میں نے کیا کیا اس دوران ایکلیز کو نے اٹھا کر ایک جزیرے پر پھینک دیا تھا جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی آدھا سال گزر چکا تھا وہ جاگا اور سیدھا ہی اپنے پاؤں پر اچھل پڑا آس پاس دیکھتے ہوئے میں میں یہاں کیسے آ گیا مجھے یہاں کون لے کر آیا ہے جب وہ جزیرے کے ریتیلے ساحل پر چل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں آدمی لڑ رہے تھے وہ ایک ظالم ساحر کے بیٹے تھے آخر بات کیا ہے تم چھوٹے لڑکے لڑ کیوں رہے ہو حضور بات یہ کہ ہمارے ابا مر گئے ہیں اور ہمارے لیے تین نایاب چیزیں چھوڑ گئے ہیں ایک کرتا ہوا قالین سات لیگ بوٹ اور ایک غائب کرنے والی ٹوپی پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کسے کیا لینا چاہیے او احمق ساحروں اپنی لڑائی کرنا بند کرو اگر تم چاہو تو میں یہ چیزیں تمہارے بیچ میں بانٹ سکتا ہوں تاکہ تم میں سے ہر کوئی مطمئن ہو جائے متحق ہو گئے بتاؤ کیا وہ ناریل کا درخت دیکھ پا رہے ہو وہ جس کے پتے زمین چھو رہے ہیں ہاں, ہاں۔, ہاں۔ وہ تین نایاب چیزیں زمین پر میرے قریب رکھو اور ناریل کے درخت پر دوڑ لگا کے جاؤ جو مجھ تک سب سے پہلے پہنچے گا وہ ان تین نایاب چیزوں میں سے ایک چنے گا جو بھی دوسرا آئے گا وہ دو کے بیچ میں سے چنے گا اور رہی بات تیسرے کی بہت آسان ہے جو بچا ہوگا وہ اسے مل جائے گا ایک جھٹکے میں ہی تینوں ساحر اس ناریل کے درخت کی جانب دوڑ پڑے اکیلیز مسکرایا اور اس نے ساتھ لی بوٹس اور غائب کرنے والی ٹوپی لی اور اڑتے قالین پر بیٹھ گیا اور اپنی سلطنت کو تلاشنے نکل پڑا کچھ دیر بعد وہ ایک جھوپڑی کے پاس آیا اور اس میں داخل ہوا وہاں اس نے ایک ضعیف خاتون کو دیکھا آداب دادی ماں مجھے بہت بھوک لگی ہے کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سکتی ہیں بے شک بیٹا مہربانی کر کے تشریف رکھو اکیلیز بیٹھ گیا اور اس خاتون نے ہوا میں اپنے ہاتھ ہلائے اچانک کہیں سے ایک شاندار میز جس پر لذیذ پکوان رکھے تھے نمایاں ہوا واو آپ آپ ایک پری ہیں میں بہت سی چیزیں ہوں بکواس بند کرو اور اپنا کھانا کھاؤ ایکلیز نے جی بھر کر کھانا کھایا اور جیسے ہی اس نے کھانا ختم کیا تلسمی طریقے سے میز غائب ہو گئی کھانے کے لیے بہت بہت شکریہ اور اگر آپ کسی اور بات کے لیے میری مدد کریں تو میں آپ کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا اکیلیز نے ضعیف پری کو پورا حال بیان کیا اور یہاں میں ہوں اپنی پیاری بیوی پیرس کو تلاشتے ہوئے کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ میں اسے کیسے تلاشوں میں تم جوانوں کو کبھی نہیں سمجھ پاتی محبت کے لیے جو کچھ بھی ہو سکے کرنے کو تیار رہتے ہو مہربانی کیجیے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مہربانی کیجیے مہربانی کیجیے مہربانی کیجیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ہوا کو بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی وہ پوری دنیا میں بہتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ وہ کہاں ہے

خوبصورت شہزادی پیرس ایک نئی سلطنت میں رہتی ہیں اس کا شوہر غائب ہو گیا جب غصے کے دورے میں اس نے اسے بد دعا دی اس سے بے خبر کہ وہ ظالم شاہیروں کی تسخیر کا شکار ہے وہ ابھی بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اس کے لیے ترس رہی ہے پر الگ الگ بادشاہ اور شہزادے آتے ہیں ہر دن اس کا ہاتھ نکاح کے لیے مانگنے وہ سب اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ سلطنت یہاں سے کتنی دور ہے چل کر وہاں جانے میں تیس سال لگ جائیں گے دس سال پروں پر اڑنے میں لیکن اگر میں چلوں تو میں صرف تین گھنٹے میں وہاں پہنچا سکتا ہوں <laughs> دکھاوے باس کیا کہا آپ نے مہربانی کرو اے عظیم ہوا میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے میری شہزادی کے پاس اڑا کر لے چلو سب سے پہلے تو خاموش ہو جاؤ اور دوسرا یہ کہ میں یہ تبھی کروں گا جب تم مجھے اپنی سلطنت میں تین دن اور تین رات رہنے دو گے سمجھ گئے مجھے پرواہ نہیں ہے تم چاہو تو دو تین ہفتے تک رک جاؤ ٹھیک ہے تو پھر سفر کے لیے تیار ہو جاؤ لیکن ڈرنا مت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا <laughs> دکھاوے باز کیا کہا آپ نے کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا ایک بھی بات نہیں اچانک تیز ہوا شور مچانے لگی لگی اور بہنے اکیلیز کو ہوا میں اٹھا لیا گیا اور اسے پروتوں اور سمندروں سے اوپر اٹھا کر لے جایا گیا بالکل بادلوں کے نیچے بس تین گھنٹے میں وہ اپنی سلطنت میں حاضر ہو گیا جہاں اس کی خوبصورت شہزادی رہتی تھی الوداع نوجوان میں تم پر ترس کھاتا ہوں اور تمہاری سلطنت میں میں نہیں رہنا چاہتا آ, پر ایسا کیوں کیونکہ اگر میں چلنے لگوں تو اس شہر میں ایک بھی گھر نہیں بچے گا نہ ہی ایک درخت بچے گا میں سب کچھ اکھاڑ دوں گا میں اتنا زیادہ طاقتور ہوں سمجھے کتنا دکھاوے باز ہے یہ کیا کہا آپ نے الوداع اے طاقتور عظیم ہوا آپ کی خدمت کے لیے میں شکر گزار ہوں اکیلیز نے اپنے غائب ہونے والی ٹوپی پہنی اور وہ محل میں گیا وہ بڑے کمرے میں داخل ہوا میز کے گرد بہت سے بادشاہ اور شہزادے بیٹھے تھے جو شہزادی پیرس کو رجھانے میں لگے تھے جب ان میں سے ایک نے اسے ہیرے کا آئینہ پیش کیا تحفے کے طور پر تو اکیلیز نے آئینے پر وار کیا اور اسے توڑ دیا سبھی مہمان حیرت زدہ ہو گئے اسی وقت وہ بیجوں کا تھیلا جو اس نے دیا تھا اس کی جیب سے گر پڑا شہزادی پیرس نے فوراً ہی اسے پہچان لیا وہ یہاں ہے خوش ہو کر اس نے اپنے مہمانوں کو ایک پہیلی سلجھانے دی ٹھیک ہے حضرات مجھے یہ پہیلی بتاؤ میرے پاس ایک خوبصورت ہاتھ سے بنا تابوت تھا جس کی سونے کی چابی تھی میری چابی کھو گئی تھی اور اسے پانے کی مجھے کبھی امید نہیں تھی اور اچانک چابی نے خود کو ڈھونڈ لیا جو کوئی بھی اس پہلی کو بوجھے گا وہ میرا شوہر ہوگا سبھی بادشاہوں اور شہزادوں نے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی پر وہ فضول تھا میرے عزیز اگر تم یہاں ہو تو باہر نکلو اور خود کو ظاہر کرو اکیلیز نے اپنی غائب ہونے والی ٹوپی اتاری اور شہزادی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا یہ ہے میری پہیلی کا حل تابوت میں خود ہوں اور سونے کی چابی ہے میرا وفادار شوہر کس نے یہ پوچھا ہوتا <laughs> سبھی بادشاہوں اور شہزادوں کی وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے نے ایک دوسرے کو آگوش میں لیا مجھے معاف کرنا میرے عزیز میرا غصہ مجھ پر ہاوی ہو گیا تھا اور شانت ہو جا ہوا نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا میں ناراض نہیں ہوں مجھے خوشی ہے کہ میں تم تک واپس آ گیا شکریہ میرے عزیز میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں پھر کبھی بھی غصہ نہیں کروں گی اگر تم مجھے کسی دور کے جزیرے میں نہیں بھیج دو میری عزیزا دونوں دوبارہ مل کر خوش تھے شہزادی پیرس نے اپنے پہرے داروں کو بھیجا کہ اکیلیز کے والدان کو ان کے ساتھ رہنے کے لیے لایا جائے ایکلیز بہت خوش تھا اور شہزادی سے اور زیادہ محبت کرنے لگا شہزادی پیرس نے پھر کبھی اپنا آپا نہیں کھویا اور جہاں تک اکیلیز کا سوال ہے اس نے اپنی بیوی سے کچھ جادو کی چالیں سیکھی اور اسے خوش کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرنے لگا